جب جامے کو سر دے جب جام کو سر دے لبے اقدس لگا کر دے جب جام کو سر دے لبے اقدس لگا کر ہاں پوچھتا ہوں کس کس کو پینا ہے کیسے پینا ہے صرف پینا نہیں ہے کیسے پینا ہے تمام صرف بسپتی ہے سر کو جب بابا میں کوسر دے لبے اقدس لگا کر دے جب بابا جامع کوسر دے لبے اقدس لگا کر دے اسی بات کو آراب نے اپنے انداز کہی ہے کہ شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے کی گئے جب جام دے لبے اقدس لگا کر دے اب میں آپ کو حضرت کا وہ کلام سناتا ہوں جو میں تحریر سے نعمت کے طور پر کروں گا کہ اس کلام کے پہلے شعر نے یعنی کہ متلے نے اس بار حاضری مدینہ منورہ میں مجھے بے حد رلایا بار بار رلایا یہ شیر ایسا ہے کہ اس شیر نے مجھے اس سال بہت رلایا میں مدین منورہ میں اکثر یہ شیر پڑھتا پڑھتا پہ پیا گیا ہوں مگر بے قرار ہوں روزے پیا گیا ہوں مگر بے قرار ہوں شاہ کیا میں سب سے بڑا گنہ گار ہوں اے شاہ کیا میں سب کو شیر بڑا ہی پیارا شیر ہر کسی کی تمنا ہے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے ایمان کے ساتھ آئے سرکار کے جلبوں میں آئے حضور کے قدموں میں آئے اور مدفن کہاں ہو بقی میں ہو جب بندہ جاتا ہے مدینے منورہ جاتا ہے اور جب بقی میں حاضری دیتا ہے باہر سے ہی عاشق تو باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں باہر سے ہاتھ لیتا ہے اتنی خبریں ہوتی ہیں اتنی خبریں ہوتی ہیں تو جو عاشق ہوتا ہے نا بکی کا وہ ہر قبر کو دیکھ کے سوچتا ہے کاش میں یہاں ہوں کاش میں یہاں ہوں اے کاش یہ قبر میری ہو اے کاش یہ قبر میری ہوتی اس بات کو کیسے پیش کیا سنیے کہ بقی وہ منظر عجیب تھا واپسی کے واسطے کیسے سوار بسے یہ چند کلام پیش کرنا چاہتا تھا اب آپ کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند کلام پڑھوں گا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ پائیں اللہ تعالی ہمیں ادبی ذوق عطا فرمائے کہ ہم ادبی کلام بھی سن پائیں اور سمجھ پائیں جو واقعی سمجھتے ہیں نا ان کے لیے تو یہ کلام ایسے لگتے ہیں کہ بس وہ پڑھتا رہے بندہ اور ہم سنتے رہے آئیے میرے ساتھ مل کر اب آپ کے ذوق کے مطابق اس کلام کو پڑھیے اب آوازیں بلند کہ کیوں کر دو میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کر دو میرے رسول کی بولو کیوں کرنا میرے دل میں ہو رسول کی امید کی کس جانے دو چلتا ہوں میں بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گم کے پور نظاروں کو اور جھوم جھوم آواز بلند کہو جلت میں نے چاہت رسول کی ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آ اب تو پائے ناز سیم اے فرشتوں کیوں اٹھوں اب تو پائے ہاں اب تو پائے ناز سیم اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل میں لے کے جائے گی چاہت یہ باتیں یہ باتیں صرف ان کی سمجھ میں آئیں جو اللہ کے ولیوں کو جانے ان کو مانے جو جن کا اللہ کے ولیوں سے ناتا نہیں جن کا مارے راہ کے بزرگوں سے ناتا نہیں اس کی سمجھ میں آتا نہیں دنیا ہے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ ورنہ ایک دن آئے گا سمجھو گے مانو گے تمہارا باپ بھی مانے گا لیکن اس وقت ماننا قبول نہ ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ حشیر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں ادو کہاں جائیں کس سے کہیں دنیا میں تو مانا نہیں آج سب پہ پڑی ہے کہاں جائیں کس سے کہیں حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں ادو اور جب ان کو ہم دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ گئے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اور پوچھے پوچھے جو دینوں نکیرین قبر میں اس وقت میرے لب پہ ہو تو ہے عبید کا عبید رضا تیرے عبید عبید رضا ایک معنی میں بھی ہے ایک تخلص کے لیے ہے کہ تو ہے عبید کا عبید رضا تیرے ساتھ حمایت رسول کی بولو جنت میں ہاں جو بولے گا نا اس کے بیر بکیں گے ایسے تھوڑی ہوتی ہے جنت چاہت رسول پر جانے والے تمہیں نمٹیں رب سے دلوانے والے بیچ والا جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق اوپر سے بھی ہوتا ہے نیچے سے بھی ہوتا ہے یہ جو انگلیاں ہیں یہ تین انگلیاں ہیں یہ بیچ والی ہے نا اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے اور نیچے سے بھی ہے میرے آقا وسیلہ ہیں رب سے لے کر متوں کو دینے والے اب جس کو چاہیے حضور سے لے رب نے کہہ دیا انا انا کل کاؤ جب رب نے کہہ دیا انا انا کل کاؤ تو رب کے حبیب فرمانے لگے انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک اللہ عطا کرتا ہوں میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں اب جس کو چاہیے کہاں سے لے جس کو چاہیے کہاں سے لے تمہیں پرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ کرم جانے عزت غلاموں پہ گردم ہے تیری عنایت وہ گلشن ہو سگر سانے والے میرا دل بچوں کا دے چمکانے ہاں یہ نجدی من ہے گندا ہے واللہ یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ شک تو نہیں جب ہے تو کہو نا سبحان اللہ سمجھ تو پڑے کہ یہاں ٹی ٹی ایس بیٹھے ہوئے یا P P S T T S ہونا تو ثبوت تو دو یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ غلازت کے قبل کے پلندہ ہے واللہ جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ جو مرنا چاہے تم کو وہ مرنا چپ جانے والے میرا دل بھی چونکا دے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے ہم تو ڈنکے کی بھی چپ کہتے ہیں الحمدللہ غوث ہو خواجہ ہو قطب ہو نظام الدین ہو ست صابر پیا ہو ہمارے شاہ بیت اللہ عشقی ہو آر رسول مراہوی ہو کہ جتنے بھی جتنے بھی ولی گزرے ہیں اور ولی جو موجود ہیں الحمدللہ سارے کے سارے ولی ہم سنیوں کے پاس سب ہمارے پاس ہم تو کہتے ہیں تمہارے پاس ہو تو لاؤ ارے لولا لگڑا لے کے آؤ لے کے تو آؤ تمہارے پاس ہے ہی نہیں سارے ولی کہاں ہیں ہمارے ہیں کبھی وہ خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے ادھر پڑھو تو نہ شرک ادھر پڑھو تو جائز یہ شرک کی تعریف کیسے کی شرک شرک ہوتا ہے بھائی ادھر بھی شرک ہے تو ادھر بھی شرک ہے ایسا نہیں کہ یہاں ہند میں کرو تو شرک مدینے میں کرو تو شرک نہیں شرک شرک ہوتا ہے کہتے یہاں یہاں سے کہو رسول اللہ شرک مدینے میں جا کے کہو گے تو شرک نہیں یہ عجیب ان کی منطق ہے عجیب ان کی تعریف شرک کی اب دیکھیے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے اور جب ان کو سمجھایا جائے ہمارے علماء سلامت رکھے اللہ جب ان کو سمجھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہی الماموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے نعرہ ہوسیا نعرہ خواجہ کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اور یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے گرانے والے اسی لیے تو کہتا ہوں ایک بار پھر کہتا ہوں آپ بھی کہہ دیجئے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے غلازت کا بل بلکہ پلندا ہے واللہ جہنم پہ نام اس کا کندا ہے واللہ جو مردہ اگر اگر ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی حضور آپ حضور ہماری آنکھوں کا قصور ہے ہماری آنکھوں کی غریبی ہے حضور آپ کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں تو تو زندہ زندہ ہاتھ تو اٹھاؤ غلاموں سبحان اللہ یہ غلاموں سنو اگر حضور کے غلام بن جاؤ غلام کیسے ہوتے ہیں کیا غلام داڑھی بنانے والے ہوتے ہیں کیا نماز چھوڑنے والے غلام ہوتے ہیں یہ تو تضاد ہے یہ فیل اور پول میں تضاد ہے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی بناتا کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا تو غلام بن جاؤ غلام بن جاؤ اور جو غلام ہوگا تو سنو غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا جلے آج جلتے ہو تو ابھی جلے پڑے خاک ہو جائیں اور نجدی کے لیے نارے جہنم ہے مناسب کیا خیال ایم آر سچ کہہ رہا ہوں کوئی شک تو نہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہاں نجدی کے لیے نارے جہنم ہے مناسب کیونکہ جو آپ سے جلتا ہو وہ جل جائے تو اچھا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اس صدا گیت ان کی محبت کے گانا وہ جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا حضور مفتی آدم ہند فرماتے ہیں کوئی صاف سوچے گا کہ شاید کہ یہ کیا نجدیوں کا ذکر کر کے بیٹھ گئے نات خانی ہو رہی تھی اور نجدی نجدی کر رہے ہیں اگر کوئی سوچے تو حضور مفتی اعظم ہند نے جواب دے دیا کہ بیان عیب دشمن نات ہی ہے بیان عیب دشمن نات ہی ہے کہ قرآن میں بھی تو تبتی ادا ہے صدا کی تون کی محبت کے گانا جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا بیٹھے ان سے دھوکانا جانے والے